حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی تاجر منڈی سے باہر جا کر تجارتی قافلے کو ملے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تین